まく بعد میں رکو میں جائے گا اس کو ذرا ٹائٹ کرنا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 إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم درود پاک پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم اس آیت کریمہ کا ایک تو عام مانا ہے وہ عام ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے یہ آیت کریمہ کا سادہ اور عام ترجمہ ہے اب تھوڑی اس کی تشریح اور تفسیر میں جائیں گے وقت مختصر ہے جتنی گنجائش ہو عرض کریں گے اسلام کے لغت میں مانا اپنے آپ کو سپرد کرنا اور لفظ مسلم یہ اس امت کا خاص لقب ہے دوسری امتوں کو بھی امت مسلمہ کہا ہے لیکن لغوی نقطۂ نظر سے اور اس امت کو مسلم جو کہا ہے وہ خاص لقب عطا کیا ہے انگریزی نے اسلام کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے ٹو سرنڈر یعنی کسی کے تابع ہو جانا مسلم کے معنی اللہ کے حکم کے تابع ہو جانے والا اور تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تابع ہو جاتا ہے کسی کے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی جس کے تابع ہوا ہے اس کے مرضی سے چلتا تو متبو کی مرضی سے چلنے والا تابع کہلائے گا اس کی بہت آسان مثال ایک غلام کی ہے گلنے کا اقرار یعنی غلامی کا اقرار اور غلام کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ غلام کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی مالک اور آقا کا ہوتا ہے غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا بغیر اجازت کے غلام کچھ کام نہیں کر سکتا اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی غلامی کا یہ مفہوم ہے کوئی دیندار آدمی کسی زمانے میں غلام لائے اس کو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا غلام کا تو کوئی نام نہیں ہوتا غلام غلام ہی ہوتا ہے جو نام مالک رکھ دے اس کا نام ہوتا ہے اچھا آپ کھانا کیا تناول فرمائیں گے اس نے کہا آزاد لوگوں کو کھانا تناول کرنے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا میں تو غلام ٹھہرا جو کھلا دو گے وہ کھا لوں گا آپ مجھے ہوٹل میں تو لائے نہیں ہے کہ مینیو دیں گے اور میں چوائس کروں گا اور آپ آرڈر کے مطابق کھانا کھلائیں گے آپ آرام کہاں فرمائیں گے فرمایا غلام کی کوئی جگہ تجویز نہیں ہوتی میں مہمان بن کے آیا ہوتا تو کوئی بیڈ روم طے کرتا لیکن جب آپ کا غلام ٹھہرا تو میں جہاں آپ کہیں گے میں آپ کے حکم کے تابع ہوں سو جاؤں گا تو مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مالک نے کہا کہ چند سالوں سے تو غلام بنا تو تجھے غلامی آ گئی کلمہ پڑھ کر ہم برسوں سے اللہ کے غلام بنے ہیں ابھی تک غلامی نہیں آئی غلام کسے کہتے ہیں کوئی تجھ سے سیکھے گا اتنا بے اختیار لا الہ الا اللہ کا مفہوم ترجمے کی بات نہیں کرتا ورنہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط کیا ہے تم نے لوگ اس کو ترجمہ کہتے ہیں ترجمہ نہیں مضمون و مفہوم جو ہے وہی ہے کہ اللہ ہم تیرے حکموں کے غلام ہیں اور تیرا حکم جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ آ جائیں میں تیرے حکم پہ چل بھی نہیں سکتا جیسے قرآن شریف میں لفظ سلاد ہے طلبا بھی تشریف رکھتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ سلاد کے معنی لغت میں دعا کے ہیں اور سلاد کی نسبتیں بدلے گی اضافتیں بدلے گی تو معنی بدلے گا لیکن لغتن سلاد کا عام معنی جو ہے وہ دعا کے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ لفظ سلاد آیا تیم السلا تیم السلاد اگر سرکار نے یہ مضمون بیان نہ کر دیا ہوتا کہ سلاد سے یہ مخصوص عبادت مراد ہے جسے ہم لوگ نماز کہتے ہیں تو سب لوگ اپنی اپنی اعتبار سے دعا کر لیتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سلاد کو ادا کر لیا ہے سلاد کا حکم پورا کر دیا ہے لیکن نماز اتنی عظمت والی اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص ممبر بنوایا عائشہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصار کی خاتون تھی صحابیت ان سے درخواست کی کہ تمہارے یہاں میمون نامی ایک غلام ہے جو بہت اچھا کارپینٹر ہے اس کے پاس مجھے ایک ممبر بنوا دو ایک دو اور تین سٹیپ والا ممبر بنا اور سرکار اس کے اوپر کھڑے ہوئے نماز کے وقت اور یوں فرمایا کھڑے ہو کر کہ سلو کما رائے تمونی اسلی نماز اس طرح سے ادا کرو جس طرح سے کہ مجھے یہاں کھڑے ہو کر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو سلاد کا مفہوم معین کیا حضور نے اس کی حقیقت کو معین فرمایا اور قیام فرمایا کھڑے ہو کر تحریمہ کیسے کہا جاتا ہے وہ بھی بتلایا رکو بھی ممبر ہی کے اوپر فرمایا اور سجدہ نیچے اتر کر فرمایا تفصیل معلوم کرنی ہے تھوڑا سا وقت نکال کر آئیے تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس پر ہونے والا اعتراض اور جواب میں انشاءاللہ شاء کروں گا ابھی وقت نہیں ہے اور اگر مدرسے کا رخ فرما لیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا اور سمجھ میں بھی آئے گا کہ مدرسے کیوں جانا چاہیے بہرحال نماز کا مضمون معین کر دیا سرکار نے آج پوری دنیا جو نماز پڑھ رہی ہے وہ سرکار کے وہ اشاروں کو دیکھ کے پڑھ رہی ہے ورنہ اگر ہماری مرضی پر رکھا ہوتا تو کوئی کیسی پڑھتا کوئی کیسی پڑھتا کوئی کدھر کا رخ کر کے پڑھتا کوئی کدھر کا رخ کر کے پڑھتا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا مولانا قبلے کی طرف نماز کیوں پڑھنی چاہیے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کدھر پڑھنی چاہیے ہم بتا دیں گے ادھر اپنے پڑھیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ ادھر کیوں پڑھنی چاہیے یہ بیکار سوال ہے اس سوال کی کوئی حیثیت نہیں حالانکہ علماء نے ہزاروں جواب لکھے اس کے لیکن غلام کو یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں رہتا کہ مجھے یہ پلاسٹک کی ڈش کے اندر کیوں کھانا کھلا رہے ہیں کانچ میں کیوں نہیں کھلا رہے ہیں مجھے کیوں نیچے بٹھا دیا آپ نے ٹیبل کرسی پر نہیں کھلا رہے ہیں اعتراض تو کر سکتا ہے کوئی بھی لیکن ہر اعتراض نہ معقول ہوتا ہے نہ ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے یہ تھوڑی سی تمہید میں نے قائم کی آپ کے سامنے روزانہ کلمے کا ورد کرنا یہ درپردہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تیری طرف سے ملنے والے دین سے ہم راضی ہیں اور جب نے اتنا شاندار دین ہم کو دے دیا تو اب ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی کہاں ہے ہمارے جامعہ حسینیہ راندیر میں شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے برسوں تک کام کیا ہے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو جانتے ہیں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی عام فہم مثال ہے کہ کسی کے باپ کا سگریٹ کا فیکٹری ہو اور لڑکا دوسروں کے پاس بیڑی کے ٹوٹے مانگتا ہو تو لوگ دو بات سمجھتے ہیں یا تو اس کی ابا کے ساتھ بنتی نہیں ہوگی اسی لیے ٹوٹے مانگ رہا ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ابا جان فیکٹری بھی چلا رہے ہیں مسلمان کے پاس دنیا کو دینے کے لیے تہذیب اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے کہ دنیا تہذیب میں دیوالیہ ہے لیکن اگر آج جو ہے یہ تمام تہذیب جو شریعت بتاتی ہے اس پر عمل کرنا شروع کرے تو حقیقت میں تہذیب آئے گی ورنہ وہ مصیبت آئے گی جو دہلی میں بس کے اندر رونما ہوئی پہلے تو لوگ ہماری جو سزائیں ہیں اس پر اعتراض کرتے تھے یہ سخت سزائیں ہیں یہ ظالمانہ سزائیں جب لوگوں نے ہماری سزا پہ اعتراضات کیے اللہ نے ایسے ایسے نقشے دنیا میں بتائے کہ کان پکڑ کر یوں کہا کہ اسلام نے جو سزا دی ہے واقعی مناسب ہے اس کو ماننا پڑے گا شاہ فیصل مرحوم سے امریکہ کے صدر نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے یہاں یہ جو غیر شادی شدہ اگر بدکاری کرے تو سو کوڑے مارے جاتے ہیں اور اگر شادی شدہ بدکاری کرے تو سنگ گسار کیا جاتا ہے اور پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جاتا ہے اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ شادی کے باوجود دوسروں سے تعلق اور ناجائز تعلق رکھا اور دوسروں کے گھر کو آگ لگا رہا ہے تو اس کی عقل کے اوپر کیونکہ پتھر پڑے ہوئے ہیں اس لیے پتھر مار مار کے اس کو مار ڈالو یہ سزا اس لیے دی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ایسی اسٹرک اور ایسی زبردست سزا آپ کے یہاں اور ایسا پنشمنٹ کیوں رکھا ہے تو شاہ فیصل برمون نے کہا کہ تمہارے یہاں یہ کرائم جو ہے اور ریپس جو ہیں اس کا گراف کیا ہے یہ بتاؤ فرما کہ نائنٹی فائیو پرسینٹ ہائی ہے گراف فرمایا مجھ سے پوچھو کہ ہمارے یہاں بدکاری کا جو گراف ہے وہ کیا ہے ہمارے یہاں ایک پرسنٹ بھی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ ادھر پتا چلا ادھر سزا دیتے ہیں ثابت ہوا کہ فوراً سزا دے دیتے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کی ماں بہن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے وہ جانتا ہے کہ انجام کیا ہوگا اور جہاں قانون ڈھیلے کر دیے گئے ہیں وہاں ماں بہنوں کی عزتیں خطروں میں نہیں پڑ گئی بس سارے بازار لوٹی جا رہی ہے تو دنیا کہیں بھی جائے گی نا اخیر میں ان لوگوں کو لوٹ کر پھر ہمارے دین ہی کے اوپر آنا پڑے گا لوگ جو ہیں دنیا کی تاریخیں ہم کو بتاتے ہیں ہم نے کہا ہم کو دنیا کی تاریخ مت بتاؤ ہم تم کو اسلام کا آئینہ بتاتے ہیں ذرا چہرہ دیکھو اس میں تمہارا کیا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے وہ دیکھو رات دن ٹانگیں کھینچنے اور اسلام کو مٹانے پہ لگے ہو لیکن اسلام کی ایک ایک چیز جب ابھر کر آتی ہے کان پکڑ کر مجبوری کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حقیقت تو وہی ہے جو اسلام بیان کرتا ہے اس لیے دنیا کو مت دیکھو دنیا کے اعتراضات کو مت دیکھو سرکار تمہیں کیا دے گئے ہیں وہ دے اتنی شاندار کتاب دے گئے ہیں فرمائن قرآن وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ کھل کر آپ کے سامنے آئی کہ یہ دین کتنا مکمل ہے کیا چودہ سو سال کے بعد بھی لوگوں کو مجبور ہو کر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس دین کو فالو کرنا چاہیے یہ چودہ سو سال پہلے کا دین نہیں ہے چودہ ہزار سالوں کے بعد بھی اس کی شدید ضرورت ہے لیکن یقین ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اب موجودہ دور ایسا ہو گیا کہ دوسروں کی تہذیب کو چمٹا چمٹا کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس لیے لوگ پچیس دسمبر کو ناچنے لگے سانتا کلوز کی سر کے اوپر ٹوپیاں جو ہے نمک پڑنے جاتا ہے تو ٹوپی نہیں ملتی اس کو اور اس کو سو روپے کی سانتا کلوز کی ٹوپی پہن کے گھوم رہا ہے کرسمس منا رہا ہے دیش کی سنسکرتی میں کرسمس کی کیا حیثیت ہے بیس ہزار علماء اور لاکھوں انسانوں کو شہید کرا کر ہم نے آزادی حاصل کی لیکن ہم ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام ہے کہ کرسمس نہیں چھوٹتی ہم سے میرے دوست آئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ میں انگلینڈ میں ہوں پچیس دسمبر کو اتنا شور بارہ بجے اور اکتیس دسمبر کو نیا سال شروع ہوگا جب رات کو بوٹنگ اور ہون اور چیپو پکار اور سیٹیاں اور ناچنا وہ انگریزوں کا اور کرسچنس کا شعار ہے مسلمانوں کا نہیں یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے مسلمانوں کی شان جانے تو اس دیش کی شان کے خلاف ہے یہاں کی سنسکرتی میں کہاں ہے کرسمس بتاؤ لوگ دیوالی مناتے ہیں لوگوں نے کہا ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے اپنایا ہم ہمارے نبی کو اس طرح سے جو ہے نہیں مناتے ہیں اور ان کی جو ہے دنیا میں تشریف لانے کو اور ان کی ولادت کے دن کو اس حال کے ساتھ منانے کو علماء منع فرماتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو کیوں اس طرح سے منائیں گے ایک بات اور بھی یاد رکھیے اور وہ نازک بات ہے دین اسلام اور اسلامی شاعر میں سے کسی بھی چیز کی توہین کی اور دوسروں کے مذہب کی کسی طرح سے بھی تعریف کی حدیث پاک میں فرمایا منتشب ہوں جو دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں اٹھایا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریزوں کی تعریفیں کر کر کے اور یہودیوں کی تعریفیں کر کر کے دنیا سے ہم جائے تو کہیں ہماری قبر کھولی جائے تو کسی انگریز کی سیمیٹری کے اندر ہو اس سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ اپنی اولاد کو سمجھاؤ یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں ہمارے پاس صرف دو عیدیں ہیں تیسری کوئی عید ہماری نہیں ہے یاد رکھو ایک پٹاخا چھوڑا ایک سانتا کلوز کی ٹوپی لائے اس رات کو دیکھنے کے لیے نکلے رات کو طوفان مچایا اکتیس دسمبر کو تھرٹی فرسٹ کو منایا یاد رکھو کل قیامت میں سرکار کو جواب دینا پڑے گا کہ تم کو رسول کا ہوا دن سمجھ میں نہیں آیا تم کو رسول کی لائف ہی تہذیب کافی نہیں رہی ایک بات سنو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک صفحہ پڑھ رہے تھے حضور کے دربار میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا وہ پڑھنے میں مصروف تھے تو پتہ نہیں چلا کسی نے اشارہ کیا کہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ذرا سرکار کو بھی تو دیکھو کہ کیا حال ہو رہا ہے حسین آدمی کا غصہ بھی فوراً پتا چل جاتا ہے جو حسین ہوتا ہے نا اس کے چہرے پہ خوشیاں بھی فوراً ظاہر ہوتی ہیں اور فوراً غصے کا بھی پتہ چل جاتا ہے دیکھ لیا کہ سرکار بے حد غضبناک ہو رہے ہیں جلدی سے صفا بند کر دیا جیب میں رکھ دیا اور معافی تلا کی حضور سے شروع کر دی سرکار مجھے معاف فرما دیجیے فرما تم مجھے تورات سناتے ہو حالانکہ میرے پاس تورات کو منسوخ کرنے والی کتاب قرآن آئی میرے پاس سب کتابوں کی سردار کتاب ہے اس کے ہوتے ہوئے تورات پڑھنے کی ضرورت ہے تمہیں اس کے ہوتے ہوئے بائبل کے مضمون پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تمہیں کیا تم تہذیب کے دیوالیا تھے کہ تم مجھے تورات سنا رہے حالانکہ سرکار عام مطلب غصے سے نہیں ہوتے دوسروں کی چیز ہمارے یہاں آئے پسند نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع فرما دیا بخاری میری روایت ہے مسلم شریف میں روایت شیخین نے ریاض الصالحین میں روایت موجود صدر کس کو کہتے ہیں بال کو پیچھے کی طرف ڈالنا بڑے بال ہوں تو اس کو پیچھے کی طرف لے جانا اس کو صدر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدل نہ کرو یعنی بالوں کو سیدھے پیچھے نہ لے جاؤ تو کیا کریں سرکار فرمایا بیچ میں سے مانگ نکالو یہ ہمارا شیار ہے یہودیوں کی مخالف کرو یہود جو ہیں وہ صدر کرتے ہیں یعنی سیدھے بات پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں اور تمہیں بیچ میں سے جو ہے وہ مانگ نکالنا ہے یہ مصنون طریقہ ہے ہماری تہذیب ہے ہم دوسروں کی تہذیب کے پیروکار نہیں ہیں ہم دوسروں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہیں ہم پوری دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ اس سے زیادہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ ہم پکے مسلمان بن کر سو فیصد مسلمان ہو کر اللہ کے دربار میں ہوں اور بات ختم کرنے سے پہلے عبداللہ ابن سلام کی ایک بات ذکر کر دوں آپ کی خدمت میں عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور سرکار نے علامات نبوت دیکھ لی اور یوں کہا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا میں کہا کرتا ہوں غلامان غلامان غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے دیکھ کر لوگوں نے دین قبول کیا ہے تو جب وہ آقا کا چہرہ دیکھتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا لوگ معمولی تاریوں کا قرآن کریم سن کر اشحش کرنے لگتے ہیں تو جس پر قرآن اتنا ہوگا اور وہ پڑھ رہے ہوں گے مسجد نبوی میں قرآن تو لوگوں پر کیا حالت تاکہ ہوتی ہوگی عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد دو تین سوالات کیے تھے جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن انہوں نے اندرونی طور پر یہ طے کیا تھا کہ یہود جو ہیں وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تو ہم لوگ جو ہیں اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے اور اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیئیں گے اور اس میں کوئی ٹکراؤ تو ہے نہیں کوئی کلیشنگ تو نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی آدمی نہ کھائے نہ پیئے یہ دودھ تو اس سے اس کا اسلام متاثر تو نہیں ہوتا ہے تو کہاں ہم لوگ یہ کر لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ سنیچر کا دن جو ہے یہود کے لیے قابل احترام ہے اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے قابل احترام ہے اور اللہ نے امت کے لیے جمعہ کا دن رکھا کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے اور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے اور اسی دن دنیا میں تشریف لائے تو یہ جمعہ کا مبارک دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کو یہ دن سجایا ہی نہیں کیونکہ دینا ہم کو تھا اس لیے ان کو سوجا ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ یوم سبت یعنی سنیچر کا دن اس کا ہم لوگ احترام برقرار رکھیں گے سنیچر کے دن کا اتنا احترام کرتے ہیں یہودی آج بھی کہ گھر کے اندر سویچ بھی آن نہیں کرتے مسلمان کو بلاتے کہ آن کر اور گاڑی کا دروازہ بھی نہیں کھولتا چابی بھی گاڑی کو نہیں لگاتے اور کھانا بھی گھر کے اندر نہیں پکاتے کہتے نہیں اس میں تو ہمارے اوپر حالات آئے ہیں اس لیے یوم سبت تو بہت احترام کا دن ہے ہمارا تو انہوں نے کہا تھوڑا ہم اس کا احترام بھی برقرار رکھیں گے حضور کو پتا چلا فرما نہیں چلے گا جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں سنیچر کے دن وہ تمام تم کو کرنا ہے تاکہ وہ محبت دوسرے مذہب کی ختم ہو جائے اور تم مکمل اور ہنڈریڈ پرسینٹ ہمارے اسلام کے عاشق ہو یہ ثابت ہو جائے حالانکہ اس میں دین سے تم نکل نہیں جاؤ گے لیکن تم کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہودیت کو مکمل ہم نے بالا ساتھ رکھا ہے عیسائیت کو مکمل بالا ساتھ رکھا ہے اور دین اسلام کو مکمل اپنایا ہے اس لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ سنیجا کا جو احترام کرتے تھے ختم کرنا پڑے گا اور اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے لیکن دو ٹکڑے تم کو ضرور کھانے پڑیں گے تاکہ وہ یہودیت کی پیروی ختم ہو اور قرآن نے اعلان کیا فرما جائیو لگینا گنو کا ولا تتو خود آتی شیتا اس لیے ہمیں اپنے دین پر الحمدللہ اطمینان ہے اور جو دوسری چیزوں کو اپنائے گا وہ در حقیقت اعتراض کر رہا ہے دین پر کہ اے اللہ تو نے ہم کو یہ ایسی خوشیاں کیوں نہیں دی جیسا کہ فلان کو دی تھی فلان دین والوں کو دی تھی وہ کیسے حیوانوں کی طرح ناچتے ہیں ہم کو اسلام حیوان نہیں بنانا چاہتے ہم کو تو انسان بنانا چاہیے اور انسان بھی نمونے کا انسان ہم پوری دنیا کے لیے نمونہ بنے اور ہماری زندگی نمونہ ہو ہم سرکار کا نمونہ بنے ہم صحابہ کرام کا نمونہ بنے قرآن کریم نے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسود حسنا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر اسے سرکار کے نقش قدم تلاش کرنا ضروری ہے سرکار کے نقش قدم میں نہ کہیں حضور کی پوری زندگی میں حضور نے اپنی ولادت کے دن کو منایا نہیں اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے منایا نہیں تو چودہ سو سال کے بعد روز شو کر کے حضور کی سیرت کو بدنام کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہیں فرما دیں تم تم اللَّهَ ہو مرتبہ نماز چھوڑنے کا اتنا وبال نہیں ہوگا ایک مرتبہ ذکر و اذکار چھوڑ دینے کا شاید اتنا برا حال نہ ہو اللہ چاہیں گے تو مان بھی فرما دیں گے لیکن یہ دوسروں کے شاعر لا کر دین کے اندر ڈالنا اس سے اللہ بے بد ناراض ہے اور قرآن نے واضح طور پر اس اعلان کر دیا ومن اسلام فلن اور ممل کے طور پر اقبال بات کا یہ شعر جو ہے جو عام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت خاص ہے فرماتے ہیں کہ کی محمد سے واقون ہے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں واخر دعوانا داوانہ للہ